بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مرزائی جہلمی کے رد کی دوسری قسط کا عنوان ہے مرزائی جہلمی کا علمی مقام مرزائی جہلمی جیسے لوگوں کی حقیقت پہلی قسط میں سماعت ہو چکی دوسری قسط میں اس کا علمی مقام و مرتبہ بیان ہوتا ہے یہ شخص علم کے اندر وہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے جو ایک بن مانس رکھتا ہے بن مانس کی علمی صلاحیت اور مرزا جیسوں کی علمی صلاحیت مساوی ہے یہودی ایجنسیوں نے اپنی شیطانی طاغوتی فرعونی حکومتوں کو مضبوط کرنے پائیدار کرنے دائمی کرنے کے لیے اور اسلام کو لوگوں کے دل دماغ سے مختلف حرب طریقوں سے نکالنے کے لیے مذہبی آزادی کے نام پر ایسے پالتوؤں بن مانسوں کو چھوڑ رکھا ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے دنیا اس وقت انگریزی تعلیم داراصل تجہیل کی لعنت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے انسانی شعور کھو بیٹھی ہے اس وجہ سے سب لوگ اس جملے کو بہت ہی سراہتے ہیں اور انگریزوں کی تعریف میں مدہ میں اس کو یہودیوں کی تعریف مدہ میں پیش کرتے ہیں کہ جی انگریزی دور میں مذہبی آزادی ہے لیکن صاحب ایمان صاحب بصیرت صاحب علم لوگوں پر یہ مخفی نہیں آزادی کو مذہبی کے ساتھ مقید کرنا بتا رہا ہے کہ کوئی پابندی ہے اس لانتی دور میں وہ پابندی ہے سیاسی یہودیوں نے اپنی حکومتوں کو پائیدار بنانے کے لیے اپنی حکومتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیاسی پابندی رکھی ہے اور ہمارے اسلام کو اجاڑنے کے لیے مذہبی آزادی رکھی ہے کہ مذہب کے خلاف جو مرضی بکواس کرتا رہے اس کو اجازت ہے لیکن حکومت کے خلاف جائز بات بھی نہیں کر سکتا جبکہ اسلام میں کیا ہے سبحان اللہ اسلام میں اس کا برعکس ہے اسلام لوگوں کو سیاسی آزادی دیتا ہے اور مذہبی پابندی دیتا ہے سیاسی آزادی کیوں دیتا ہے تاکہ حاکم فرعون نہ بن جائے اس کا محاسبہ احتساب کرنے والے موجود ہوں اور ہر ایک کو اس اس کا ہر ایک کو جواب دینا پڑے ایک عام شخص بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے خلیفت المسلمین وہ پوچھتا ہے حضرت یہ دو چادریں کہاں سے آئیں یہ سیاسی آزادی ہے مذہبی پابندی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں سبیغ سواد با یا غین سبیغ بن ایسل عین سین لام شخص نے جب متشابہات میں زبان کھولنے کی جرت کی آپ کو علم ہوا آپ نے شدید تعزیر فرمائی چھڑی تیار کر کے رکھ لی بلا جب آیا تو سر میں مارنا شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ کوئی شخص ہماری سلطنت میں سبیق بن عیسل کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہ کرے میرے دوستو یہ بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہودی دور کے فتنے کو ہم سمجھتے ہیں ان لانتیوں کی بدماشی کو ہم سمجھتے ہیں یہ بدمعاش فرعون تاغوت اللہ رسول کے مقابلے میں خلق خدا پر ظلم کرنے والے جن کو اقبال اپنے پاس جب بھی بولتا ہے تو کفن چوروں کا ٹولہ کہتا ہوں یعنی کائنات کو مردہ کر کے کفن چوروں کا ٹولہ ان کے مال لوٹ رہا ہے ان کی جان لوٹ رہا ہے ان کی عزت مار رہا ہے میرے بھائیوں اسلام تھی یہودی نظام نے مذہبی آزادی کے نام پر جن پالتوں کو بن مانسوں کو چھوڑ رکھا ہے جن کے خلاف کسی قانونی چارہ جوئی کی اجازت نہیں مجھے ایک شخص نے فون کیا اس نے کہا اس پر توہین رسالت کا ہم نے کیس کروایا اس پر کئی کیس کروائے لیکن ایجنسیاں پکڑتی نہیں ہیں پیسے بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں پکڑتے خیر ایسے کتبوں کو انہوں نے پالا ہوا ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ بھی ساتھ بتاتا چلو کہ ان لوگوں کو سننے والے کسی حقیقت کسی سچائی کسی علم کے طلبگار نہیں ان جیسے کتے ہیں ان جیسے بڑوے بن مانس ہیں یہ صرف مزاجی موافقت ہے کیونکہ یہ بھی زندیق لوگ ہیں بے دین ملحد ہیں بے غیرت ہیں انگریزی کتے اور غلام ہیں اور وہ بھی یہی ذہن رکھتے ہیں اسلام کے خلاف وہ بھی دل جلے بیٹھے ہیں اور یہ بھی اسلام کے خلاف دل جلا بھونک رہا ہوتا ہے لہذا یہ نہ سمجھنا کہ کروڑوں سننے والے کوئی حق اور صدق اور سچائی اور علم کے طلبگار گار ہیں سب بے غیرت بڑوے کفر یہودیت لانت بغیرتی تھی جھوٹر اسلاف کو سب و شتم گالیاں گلوچ کے طلبگار کتے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساری حقیقتیں لوگوں کی قلندر اقبال وغیرہ ہمارے مفکرین سب سمجھا گئے ہیں ہم نے معائنہ مشاہدہ کر لیا ہے اب دیکھیے اس کے علم کا مقام کیا ہے بن مانس سے آگے بڑھ جائے تو میری ناک کاٹ دینا اس کے جتنے ہواری ہیں بغیرت ان بغیرتوں سے میں پوچھتا ہوں لاکھ لانت ہے تمہارے جمنے پر تمہارے بڑھنے پر تمہارے مرنے پر تمہیں اتنا شرم نہیں آتی بغیر تو سلف صالحین کو اسلام کو پاکوں کو اتنے بڑے جہل کے منہ سے بکوا بہت ہی سنتے ہو خوش ہوتے ہو کمینے اندر کے برابر کے پلیت ملے ہو اب علمی مقام دیکھیں میں اس کا کلپ پیش کروں گا اور وہ چل رہے ہیں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے جو رد کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کے ہیں وہ بھی علم سے فارغ ہیں اس کے خلاف بولنے والے یہ سب انگریزی تو غلام ہے انگریزی بین مانوسوں کا ٹولہ ہے ایک راج یہی حال ہے سب کا یہ مرزا جو ہے اس کا بابا جو اس کو پڑھانے والا تھا وہ احسان چنجو فیصلہ بادی وہ فدا ایکسپریس جس کے منہ میں دانت نہیں تھا اور دل میں علم نہیں تھا اور دماغ میں عقل نہیں تھا اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز کا بیان اس کا ایک کھانگڑ شگرد فیصلہ آباد میں بیٹھا مولا عثمان صاحب نے مجھے بتایا اس کا ایک رد جو میں نے کیا وہ اس کے اس بڑے شاگرد کو پہنچا ستر اسی سال کا بیٹھا ہوا کھانگڑ سن کر کہتا ہے فون پر مولا عثمان صاحب کو یار کمال ہے یہ تو جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تو زندگی میں ہم نے نہیں سنی ہوں تمہارے علم کا بغیر تو انگریزی بل مانسو سو میں نے اس بڑوے کو کہا بڑوا اگر حلالی ہے تو اپنے استاد کو بچا تیرے استاد کا میں نے رد کیا اس رد کا تو جواب دے دے بغیرت تو کہتا ہے چشتی کے اسلام میں شک ہے میں کہتا ہوں تیرے کفر میں پک ہے ٹھیک کہا ہے تو نے تیرے جیسے کو تیرے جیسے کو میرے اسلام میں شک ہے اور مسلمانوں کو تیرے کفر میں پک ہے اب میرے بھائی یہ سنو کلب میں بھونکتا ہے دب عربی لفظ ہے اس کا معنی گھاس اور یہ قرآن میں بھی آ رہا ہے دب عربی میں لفظ دب ہے یہ عربی لفظ دب ہے دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو یہ عربی کا لفظ ہے قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب لاکھ لانت ہے تف تیرے علم پر تف تیرے بھوکنے پر کہاں ہے وہ بغیرت دب کہاں ہے وہ دب نہیں ہوتا پنجابی میں دب جس کو بولتے ہیں اس کو کہہ رہا ہے یہ دب منا گھاس ہوتا ہے لاکھ لانت تیرے علم پر کہاں لکھا ہے دب مانا گھاس وہ بغیرت دب وہ ایک ایک مخصوص پودا گھاس ہوتا ہے جس کا جس کی صفحے بنتی ہیں پنجابی میں اس کو دب کہتے ہیں سریکی میں درب وہ ایک تیلے ہوتے ہیں جن کے جن کے جھاڑو بنتے ہیں نرم سے ان کو درب بولتے ہیں کہتا ہے اس کا مانا گھاس مانا بھی اپنی طرف سے کر لیا اور قرآن میں بھی آ رہا ہے لانت تیرے مطالعے پر تو نے قرآن پاک کو اتنا ہی پڑھا ہے بیٹھ کر تو بھوکتا ایسے ہے جیسے قرآن نو زب اللہ ذالک یہ ساری ہے تیرے سے ہی پڑھا ہے اور حشر تیرا یہ ہے یہ تجھے اتنے پتہ نہیں یہ لفظ قرآن میں آیا کہ نہیں آیا دب گھاس ہے دب گھاس نہیں ہے بغیرت یہ دب جو ہے نا یہ پتہ ہے کیا دب ہے یہ ہے دب یعنی نہیں مرزا نو دب کا مانا یہ ہے غلط مانا کھا رہا ہے دب کا مانا ہے مرزے کو دب یہ دب ہے یہ قرآن میں نہیں ہے اور گھبرانا نہیں ہے جس طرح کہ تم نے دب گھاس بنا لیا اور قرآن میں جھوٹا صاحب کہہ دیا یہ میں نے دب تیرے لیے جو خاص کیا ہے یہ اسی طرح کی بات ہے یہ لفظ دب یہ بالکل پنجابی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور دب کے رکھے کہہ رہے دب کے رکھ تون کے رکھ یہ وہی دب ہے یہ وہی دب ہے مانی صاحب غور کرنا آئندہ کے لیے ایسی طرح حرام زدگی سے بچے رہنا اگلا سنیے جناب بھوکتے ہیں تو کہتے ہیں کیلے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے قطوفہ دانیہ پھر دوسرا سر کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے قطوفہ دانیہ تو قرآن تو پہلے کا نازل ہوا ہوا ہے تو کیلے کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے تو کیلا ویسے کرنی ہے کہ کہ نازل ہو <laughs> ساری دی مثال ہے سکھر دی کتی بکھر نو بھوکے یہ مثال ہے وہ لانت پوے تیرے پڑھنے پر بڑھنے پر تجھے اتنا تمیز نہیں کتو فہدانیا وہ بغیرت قطوف کتف کی جمع ہے روح المانی وغیرہ کتف کتف کہتے ہیں ما یجتنا من الثمر جو پھل چننے کے قابل ہوتے ہیں چنے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے فی قطوف اللہ فرماتا ہے مومنین بلند جنت میں ہوں گے باغوں میں جن کے پھل چنے جانے والے قریب ہوں گے نیچے سے کھڑے ہو کر ہاتھ سے ہی اتار لو گے چڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی قرآن تو یہ فرما رہا ہے وہ کتا وہ محرف وہ ارتد اس کتے کو اتنے پتہ نہیں ہوگا میں نے یہ لفظ کیا کہا ہے یہ ارتد کا معنی نہیں بتا سکتا اے ارتد ارتدا دانیا کیلا نہیں ہے پیچھے دب اب آگے کیلا تو اس کا مطلب ہے کیلا دب تیرے ٹبر کو کیلا دب ایجنسی والوں شرم نہیں آتی تمہیں قرآن بورڈ والوں ڈرامے بازو مناف کو بے مانو تمہیں شرم نہیں آتی قرآن پر ہلکا کاغذ لگ جائے تو قرآن بورڈ کی طرف سے اجلاس ہوتا ہے اور پا پاکستان میں یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے اور فوری عمل درامد کاغذ ہلکا نہیں ہونا چاہیے لاکھ لانت ہے تمہاری محنت پر تمہیں شرم نہیں آتی یہ اتنا بڑی تحریف قرآن کی قرآن کے معنی مطلب کو الفاظ کو سب کچھ کو بگاڑنے والا تو کافر ہوتا ہے اس کو چھٹی دے رکھی ہے اس کے خلاف پرچہ نہیں لیتے تم اور ڈراما کرتے ہو مناف کو اور کہتے ہو کہ کاغذ ہلکا لگ رہا ہے تو قرآن کی توہین ہے کتے وہ قرآن کی توہین ہے یا یہ قرآن کی توہین ہے ہلکے کے بچے ہلکا کاغذ قرآن مجید تو چمڑے پر پتھروں پر ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن الحمد قرآن کو سمجھنے والے ماننے والے قرآن کی عزت احترام کرنے والے ہر چیز کو ہر قرآن کی ہر بات کو اس ہر لفظ کو اس کے مقام پر رکھنے والے وہ لوگ اب میں بتاتا ہوں قرآن میں کیلا آیا ہے لیکن کہاں آیا وہ یہ کیلا ہے وہ کیلے کا بچہ مسٹر کیلے کا بچہ تیرے پڑھانے والے بھی کیلے کے بچے ہوں گے اگلی سنو افاقہ جب انہیں افاقہ ہوا یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں دوائی کے بعد کہتے ہیں فاقا یہ عربی دا لفظ افاقہ افاقا لیکن اردو میں میرا افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ لفظ افاق ہے فلم افاقا یہ سن کیسا ہے فلما افاقہ جب انہیں افاقہ ہوا یہ افاقہ لفظ عربی کا ہے اردو والے اس کے آگے چھوٹی ہاں لگا دیتے ہیں لاکھ لانت ہے تیری اردو پر وہ بغیرت بھڑوا لکھ لانت تیرے اوپر تو تو نہ اردو نہ عربی نہ کوئی ہے پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے وہ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے تو جیسے میں نے بن مانس کہا ایسے نہیں کہا یہ میں نے صحیح کہا ایسی بات ہے چار ٹانگوں والا کر سکتا ہے دو ٹانگوں والا نہیں کر سکتا کیا بھوک رہا ہے کیا کہہ رہا ہے چھوٹی ہاں وہ بےکار چھوٹی ہاں کہاں ہوتی ہے چھوٹی یا بڑی یا ہاں تو ہے وہ چھوٹی ہاں تیرے باپ نے بنائی تیری مائی نے بنائی کیا یار سنو اور سنو اس کتے کو اتنا پتا نہیں قرآن میں فلم فا کا افاق یہ ماضی کا سیکھا ہے کتا کہتا ہے آگے چھوٹی ہاں لگا دی اردو والوں لاکھ لانا ہے تیری اردو اور تیرے عربی بولنے پر تجھے شرم نہیں آتی کتے یہ افاقہ یوفی کو افاقہ بےغیرت ہا افاقا یہ ہا اردو والوں نے لگائی کتا یہ افاقہ مصدر ہے افاقہ تن ہے حالت وقف میں تا ہاں بن رہی ہے ماضی کے آگے اور کتے ماضی کے آگے ہاں نہیں لگائی تیرے باپ نے اپنے منہ پر لانت پڑتی دیکھتے جائیں وہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں اگلی بات سنو ولما سنوا یا جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا قرآن میں آتا ہے و لمبا یا اتحم تھا اویلو تعویل یا یہاں پر دو معنی رکھتا ہے تفسیر یا آتے دو معنی رکھتا ہے کچھ بھی ہو اس لانتی کی جہالت دیکھو لمبا پر یہ صرف والے بھی جانتے ہیں کہ لم لما میں کیا فرق ہے لما یا ذرب اس کا معنی ابھی تک نہیں مانا یہ نفی کے لیے آتا ایسے زمانہ تکلم تک نفی اوقات ماضیہ کی کا احاطہ کرتی ہے یہ علم السیغا سے سب باتیں لکھ پڑھنے میں آتی ہیں تو لمبا یا ہم کا ہے ابھی ان کے پاس نہیں آئی کتا ترجمہ کرتا ہے جب ان کے پاس اس کا انجام آ چکا ہے لاف آ چکا ہے لمبا نفی کا معنی دیتا ہے ترجمہ اس بات کے ساتھ ہو رہا ہے سننے والے ملعونین سو کے بن مانس کی جنسوں قرآن کے ساتھ کفر ہوتا دیکھ کر روزانہ کروڑوں جو بھاؤ اس کتے کے منحوس چہرے کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہو لانت ہے تمہارے پڑھنے پر تمہارے سننے پر تم ایک ہی جنس کے اتنا بڑا کفر قرآن کے تو ایک حرف کو بدلنے والا کافر ہے یہ لفظ کے لفظ پورے بدل دیتا ہے آگے بھاؤ سنے اس کی قرآن مجید میں آتا اثر رن ندامت انہوں نے ندامت کو چھپایا چھپائیں گے اور یہ کیا کر رہا ہے اس اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو وہ اثر ندام اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو چھائی ہوئی ہو غیرت کا بچہ اسرار اسرار یو سر اسرار کا مانا تو چھپانا ہوتا ہے کیا ظلم کر رہا ہے قرآن کے ساتھ آگے بھوکتا ہے آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں بابا عربی ہے پاپا کے آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی لاکھ لانت ہے تیرے اوپر بابا عربی اور بابا پاپا سے بنا عربی دان عربی بچے بھی تیرے جیسے ہوں گے جو حقیقت میں بلبانس کے بچے ہیں پاپا سے بابا سمجھ نہیں آ رہی اگلا سنیے کہتا ہے کلائی کو عربی میں کف کہتے ہیں لاکھ لانت ہے تیری عربی پر کلائی یہ ہوگی یہ کف ہے یہ تین چیزیں ہوگی سمجھ لیں رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک کلائی کو کہتے ہیں کف او کیا بات ہے بھائی اسلام کی خدمت جس طرح اس ارتد نے کی ہے کسی کافر نے نہیں کی ہوگی اس خنزیر کے ہوتے ہوئے اسلام کو نہ یہودیوں کی ضرورت ہے نہ عیسائیوں کی ضرورت ہے نہ ہندوؤں کی ضرورت ہے نہ سکھوں کی ضرورت ہے یہ ایک ہی بن مانس سب کی جگہ پر کر رہا ہے کلائی کو عربی موقع بغیرت کف کو کف کف ہتھیلی کو کہتے ہیں ہاتھ کو کہہ دیتے ہیں اعظم کبھی اثر ہتھیلی کو کہتے تو کہتا ہے کف کس کو کہتے ہیں کلائی کیا بات آگے ایک اور بھونک سنیے پچھلی بھونکیں بھولتے جائیں گے حضرت محترم ہیں بہت بڑے علم والی شخصیت ہے اس وجہ سے میں جتنے لفظ آپ کو یاد کر رہا ہوں جتنے الفاظ سے احترام کے عزت کے لفظوں کے ساتھ ایسے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ عزت احترام کے الفاظ جو میں دے رہا ہوں یہ دینا ضروری ہوتے ہیں ذہن میں آپ فرما رہے ہیں کہ لفظ سید ہے سید غلام کو کہتے ہیں سید آقا کو کہتے ہیں اللہ خلان تو کتا سید ساری عربی میں ہے ہی نہیں پہلے تو اس کو سمجھ لیں سیدینا لفظ ہے یہ سید کہتے ہیں غلام کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید یا کے فتح کے ساتھ ہے نہیں عربی سید کا معنی غلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ لفظ عربی میں نہیں ہے کیا بات ہے میرے خیال میں جس ادارے میں اس بڑوے نے تعلیم پائی ہے ایسے ادارے پر کروڑوں لانات وہ بڑوا سید کا تو قانون صرف میں آتا ہے یہ سیوید تھا تو ادغام ہو گیا یہ بڑوا جو تو سید کہہ رہا ہے وہ بڑوا اس کا بھی تو کوئی قانون نکالنا یہ سید پھر کیسے بنے گا خیر اس بیچارے بے قانون کو قانون کا کیا وہ تو صرف یہودی ایجنسیوں نے بن مانس بیٹھا رکھا ہے سمجھ نہیں آ رہی حضرت پھر آگے بھونکتا ہے کہتا ہے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانو پر رکھو زانو کو عربی میں پٹ کہتے ہیں ہاتھ زانوں پر رکھو زانوں پر جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں اتنا جہل تو کوئی بھی نہیں ہے اتنے جہل بھی مارکیٹ میں آ گئے زانو کو عربی میں اللہ اکبر وہ بڑوا زانو ہوتا ہے گھٹنا زانو کس کو کہتے ہیں یہ فارسی لفظ ہے گھٹنا گھٹنے کو کہتے ہیں اب ایک تو زانو کا لفظ بولا اس کا معنی گھٹنا کرنا تھا کر دیا پٹ پھر پٹ کر بھی بنا دیا دو لانتے بیک وقت ایک ہی لفظ ایک ہی جملہ ایک ہی جملہ بولتے وقت بیک وقت دو لانتوں کو جمع کر لینا اور پھر بن مانس کی طرح تم اٹھا کر بیٹھ جانا اور کہنا کوئی اس وقت کوئی عالم نہیں کوئی دین والا نہیں کوئی فلان با جدید گستامی یہ تھا معاویہ یہ تھا میں اس کا نام لے لینا چاہ فلان داستے صحیح ایک جملہ بولنا ہے تو دو دو پانچ پانچ لانتا کٹھیاں کر لینا ہے ابھی تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں علم والا ہوں وہ ارتد تجھے اجل کہنا لفظ اجل کی توہین ہے تجھے ملعون کہنا ملعون کی توہین ہے تیرے جنس کی عزت کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ناراض نہ ہونا جو میں لفظ بول رہا ہوں یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے مانے سو جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب نیچے ہیں جناب جیسو شان بہت اٹھی ہمارے بڑے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ اللہ تعالی رضی تعالیٰ فرمایا کرتے تھے سکولیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی لقب نہیں ہے اور واقعہ تھا لقب کیا کریں یہاں پر زانو گھٹنے کو کہتے ہیں عام بندہ بھی جانتا ہے اس کا معنی پٹ بنا دیا اور پٹ کو کیا بنا دیا عربی بنا دیا لاکھ لانت ہے تیرے اوپر پے دنیا جانتی ہے پیٹ عربی میں نہیں آتے پٹ کو عربی بنا دیا اچھا دیکھو کسی بڑوے نے خارج صاحب سے فون کر کے کہا آپ نے کتاب لکھی ہے اس پر لکھا قواعد ال تو چی بھی تو عربی میں نہیں آتی ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چشتیہ لفظ عربی ہے میں نے استعمال کیا وہ پٹ کو عربی کہہ رہا ہے وہ کتے استعمال استعمال میں اور کسی زبان کا لفظ ہونے میں اگر تجھے فرق نہیں تو کیوں پنگا لے رہا ہے یہ حال ہے ان لوگوں کا اس کو ایک لفظ ہوتا ہے آجمی آجمی لفظ کا عربی میں استعمال اختلاط کے بعد ہوتا رہا لیکن کوئی آجمی لفظ کو عربی کہنا یہ تیرے جیسے ملعونوں کا کام ہے خیر اس سے سمجھ لینا علمی مقام کیا بلند ہے حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب جیسے کہ علمی مقام جو ہے نا مرتبہ اس کی اونچائی ڈھونڈنے کے لیے چل پڑو نا تو تحت سرا تک پہنچ جاؤ گے اللہ اکبر اور سنیے اللہ اللہ لوگ ذکر کرتے ہیں نا کہتا ہے اللہ یہ تو محمل جملہ ہے اللہ یہ تو محمل جملہ ہے یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے یہ تو نام ہے صرف تو یہ محمل جملہ ہوگا یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ یہ ہے اللہ اللہ اللہ تو محمل جملہ ہوگا وہ منہوس کا بچہ تمہیں اتنا تمیز نہیں اللہ مفرد لفظ ہے اس کو جملہ بنا رہا ہے وہ بےغیرت جملہ تو بنتا ہے مسلم مسلم سے یہ تو لفظ ہی ایک ہے اور کتے جب یہ جملہ بنے گا تو محمل کیوں رہے گا جب جملہ بنے گا تو محمل کیوں رہے گا مثلاً آپ کہہ دیتے اللہ موجود اللہ ربنا اللہ الہنا وہ کافر ہوگا تیرے جیسا جو کہے محمل ہو جائے گا بتائیں جس کو ایک اکیلے لفظ اور مرکب لفظ کے تمیز نہیں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے وہ صحابہ پر بھوک رہا ہے وہ علی ہجویری پر بکواس کرتا ہے لگتا ہے تیرے باپ نے ٹکسالی دروازے کی سیر کی تھی اور راستے میں تو مل گیا سیدنا کے اکبر اور سنیے جی اور سنیے کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے یا کرے گا کیونکہ وہ مظاہرے کا سیکھا ہے من کا نا یا ابدو محمدن جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا یہ مظاہرے عربی میں نا پریزنٹ اور مستقبل دونوں کو کور سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے من کانا یعبد مزارے کا سیکھا لاکھ لانا تھا کانا یعبد مزارے مظاہرے کا سیکھا اور کتا یہ ماضی استمراری ہے اتنا ہی تمیز نہیں ہے آگے اب یہ اصل بات کی طرف آتا ہے یہ بات زیادہ ذرا تبصرہ مانگتی ہے جو میں پچھلی قسط میں پہلی قسط میں اس خنزیر کی جیسوں کی حقیقت بتا چکا ہوں کیا نام رکھا تھا اس کا مرزا مرزا جہلمی جیسوں کی نیچر یہ اب اسی کی طرف لوٹ رہا ہے تو ہر جامع کے داری میں پوش مان انداز قدرا میں سب کہتا ہے اس میں دنیاوی تعلیم کو میں گائڈ دیتا ہوں جتنی ایجوکیشن آپ کریں گے اسلام کا اتنا ہی فائدہ ہے جیسے یہ کر رہا ہے بغیر ہمارے لوگ تو کہتے ہیں پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے تو یہ ہے اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا میں یہ کہتا ہوں کہ نبی الاسلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے بارہ سو سال کے اندر ہمارے ابا اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں میں نہیں تھی آج بچے بچے کے ہاتھ سافٹ ویئر ہے وہ بتا سکتا ہے قرآن کی سائد میں کیا لکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے بارہ سو سال میں ہمارے آباؤ اجداد کو نہیں پتا تھا کہ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے باقی تیرے آبا اجداد کو کوئی پتا نہیں تھا اور یہ پتا تیرے آبا اجداد کو بارہ سو سال سے کیوں کہ تو خاص لڑی جو ابو جہل کی چلی ہے نا تو اس کی نسل ہے بارہ سو سال میں تیرے بڑوں میں نہ کوئی مسلمان ہوگا نہ کوئی صاحب علم نہ کوئی صاحب غیرت نہ کوئی صاحب دیانت سارے ہی بھڑوے ہوں گے جن بھڑووں کی لانت تیرے اوپر جمع ہو گئی جس کی وجہ سے تو یہ بکواسات کر رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے لے کمال ہے تیری بصیرت پر تیرے تاریخ دانی پر تجھے اپنے بڑوں کی تاریخ کس نے بتا دی کہ ابو جہل کی اولاد ہے تو اور تیرا ہر بڑا جو ہے وہ ابو جہل کی یاد تازہ کرواتا ہے یہ تاریخ تمہاری کس نے بتائی سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ تیرا ہی کمال ہے کہ اپنے بڑوں کی تاریخ کو پا گیا آج ہر بچے کے ہاتھ میں کہتا ہے سافٹ ویئر ہے وہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہے ابھی پیچھے کہا دب دب قرآن میں ہے وہ پورے قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے سافٹ ویئر تیرے پاس ہے نا بےغیرت بڑوے کا بچہ تیرے پاس ہے نا تو سافٹ ویئر جس کے پاس ہے تیرے جیسے کے پاس دب جو قرآن میں نہیں اس کو قرآن سے بنا لیتا ہے جو قرآن میں ہے اس کو قرآن سے نکال دیتا ہے لیکن بات سنو اللہ اکبر اس کا حق بنتا ہے اس کا حق بنتا ہے یہ باتیں کرنا سنو یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے جو قومی ترانے کا خالق حفیظ جالندری ہیں وہ یہ لکھ گئے اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی لارڈ میکالے نے کہا ہمارا مقصد سکول کھولنے کا صرف یہ ہے رنگ و نسل میں ہندوستانیوں فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں تاکہ ایسی کھیپ تیار ہو جائے جو ہماری حکومت چلانے کا کام دے جو قرآن کو جاننے والے ہیں سافٹ ویئر بچہ بچہ تیرے جیسا بن مانس کا بچہ تیرے جیسا جو قرآن کو جانتا ہے ان میں سے دیکھتے تو چلے جاؤ عمران خان ہے جس کو خاتم النبی جی نہیں ہے پڑھنا آتا کون ہے بتا تیرا تو حال صاحب نے دیکھ لیا بچہ بچہ کون سا ہے سلطان رائی تیری تیرا کنجر ٹبر ہے یعنی یہ فلموں میں کام کرنے والی ہیں کتنا اچھا دور ہے یہ اسلامیہ بہاول پور یونیورسٹی کا بھی تازہ واقعہ ہوا کتنا اچھا دور ہے اور یہ جو اس خنزیر نے کہا ہے نا کہ یہ دور اس دور سے اچھا ہے بارہ سو سال یہ رسول اکرم کے دور صحابہ تابند کا دور محض اس وجہ سے نکالا کہ اگر میں اس کا نام لیتا ہوں تو ہو سکتا مسلمان کو قتل کر دے مجھے لیکن اس خنزیر سے پوچھ جن تین دوروں کو تو کہہ رہا ہے وہ نکال کر بعد میں بارہ سو سال تک قرآن کو مان سمجھنے والے نہیں آئے اور اب بچہ بچہ قرآن کو سمجھنے والا ہے اب آج سم آج سمجھنے والے کس سے سمجھ رہے ہیں سافٹ ویئر سے تو سافٹ ویئر تو رسول اکرم کے دور میں بھی نہیں تھا صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا تابین کے دور میں بھی نہیں تھا دادا در حقیقت تو نے یہ کہہ دیا کہ سافٹ ویئر کے دور میں علم ہے سافٹ ویئر کے دور میں نہیں لہذا وہ رسول اکرم کا دور صحابہ کا دور تابعین کا دور جس کا دور ہے اس میں قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ سافٹ ویئر نہیں تھا گستاخ ملعون لالت ہے تیرے سننے والوں کا اور دعائیں دے اپنی حکومتوں کو جنہوں نے تمہارے جیسے بن مانسوں کو اپنی آغوش میں پال رکھا ہے ہمارا اقبال کا ایک شعر تیری اس لانتی تعلیم کے لیے کافی ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف بڑوا وہ کہتا ہے دین اور انسانیت دونوں کے خلاف سازش ہے اور ہم نے وہ دیکھ لی تیرے جیسوں کے اندر میرے دوستو آخری بات کرتا ہوں اس کا علمی مقام سب کے سامنے ماشاءاللہ کافی سارا آ گیا ہے آخری بات کرتا ہوں کہتا ہے جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے اس کتے سے پوچھ رسول اکرم کو کافر کہتے تھے کفار نے رسول کو کافر کہا وہ بڑوے لانتی تھی رسول نے آتے ہوئے کافر کہا او خنزیر رسول نے آتے ہوئے کافروں کا کافر کہا کہ یہ کفر کر رہے ہو تیرا یہ کہنا کہ اگر مرزائی ہمیں کافر نہیں کہیں گے تو میں ان کو کافر نہیں کہوں گا تو ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ تو خود مرزائی ہے اور تیرے مرزائی ہونے کے لیے یہ حوالہ کافی ہے تو اپنے سر سید کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے یہ دیکھ مکتوبات سر سید جلد دو اس میں صاف لکھا ہے کہ سر سید نے مرزے کے مرنے کے بعد اس کو نبی مانا اس پر ایمان لایا حوالہ میں بتا دیتا ہوں صفا بتا دیتا ہوں یہ خط ہے بنام مولانا حکیم نور الدین بھیروی جس طرح لکھا اس طرح پڑھ رہا ہوں ورنہ میں مولانا نہیں کہہ سکتا یہ نور حکیم نور الدین بھیروی کون تھا مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ جو اس کے مرنے کے بعد خلیفہ بنا تھا اس کو خط لکھ رہا ہے سر سید اس میں صاف کہہ رہا ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ حضرت مہدی زمان پہلا لقب دے رہا ہے مرزے کو مہدی زمان دوسرا کہتا ہے مسیح الوقت یعنی حضرت عیسیٰ اپنے دور کا حضرت عیسیٰ تیسرا کہہ رہا ہے امام معمور من اللہ امام بھی کہہ رہا ہے معمور من اللہ بھی کہہ رہا ہے تو بڑوا تو بھی مرزائی اور تیری جن سے ساری مرزائی جو سر سید کو ماننے والے ہیں کیوں کہ سر سید مرزے کو مان گیا اور میں حکومت سے آخری بات کہتا ہوں حکومت والوں تم اسمبلی سے قانون جاری کر چکے ہو تمہارے ملک کے دستور میں مرزائی کافر ہیں مرزائی کون ہے کافر ہیں تم نے پچہتر روپے کا نوٹ چھاپا پچہتر کا نا پچہتر روپے کا نوٹ چھاپا اس پر سر سید کو رکھا جبکہ سر سید مرزا قادیانی پر ایمان لا چکا اب بتاؤ ایک طرف مرزائیوں کو کافر کہتے ہو دوسری طرف مرزے کو ماننے نبی ماننے والے کو سر سید کہہ کر نوٹ پر چھاپ کر مسلمانوں کو دیتے ہو اور تعلیم میں دیتے ہو اس کو تعلیم کا رب بناتے ہو اس کو تعلیم کا خدا بناتے ہو اور پھر میں آخر میں کہوں گا حکومت والوں نے پر تولے ہوئے ہیں کہ چشتیوں جو ہے چشتیوں پر نگرانی رکھو یہ بہت خطرناک واقعہ کہیں رون ماں کر سکتے ہیں شرم نہیں آتی تمہیں بتاؤ تو صحیح آج تک کون سا خطرناک واقعہ ہم سے ہوا جنہوں نے خطرناک واقعے ایسے کیے کہ تمہارے سینکڑوں بندے مارے ان کو تو کہتے ہو بہت اچھی جماعت ہے لاکھ لانت ہے تم پر اے بدماش ہو ہمارے ساتھ بدماشی کرنے کی کوشش نہ کرنا ہم شریفوں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا ہاں تمہارے عزائم اور لانتی راتوں کو میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے ہیں تم ہمیں بار بار کوشش کرتے ہو اپنے کفر یہودیت لانت میں کفر انگریز غلامی میں داخل کرنے کی یہ ہم سے توقع نہ رکھنا یہ ہم سے توقع نہ رکھنا تم ہمیں بےغیرت بنانا چاہتے ہو ہماری بہن بیٹی کے پردے ختم کرنا چاہتے ہو خبردار یہ نہ سوچنا ہم نے زندگی کو صرف ایک دن کے لیے رکھا ہے جب تم نے ہم سے ہمارے دین کو چھیننے کی کوشش کی یا ہماری عزت کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی یا ہمیں دنیا میں بدام کرنے کی تو پھر سوچ لینا ہمارا آخری دن ہوگا ہمارا آخری دن ہوگا پھر تم بھی دیکھ لینا تمہارے ساتھ خدا کیا کرتا بدماش ہو مکارو سکالر تمہارے کدھر ہیں تمہارے ڈاکٹر پروفیسر کدھر ہیں تمہارے انگریز گاندو کدھر ہیں ان گاندو کو میرے سامنے لاؤ اسلحے اور طاقت کی بکواس کرتے ہو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے بولنے کی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ مجھے جھوٹا اور غلط ثابت کر دو جو سزا میری ہو میرے ساتھیوں کو دے دینا ورنہ لانت لینے کی کوشش نہ کرو پیچھے رہو اللہ جل شان شانو ہمارا حامی ناصر ہو